حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیص پگڑی شلوار برنس اور موزے نہ پہنے البتہ اگر کسی کو جوتے دستیاب نہ ہوں تو موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے تاکہ جوتوں کی طرح بن جائیں اور ایسا کوئی کپڑا نہ پہنو جسے زعفران یا ورس لگی ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو انتیس